یعنی کتاب ابو بکر مسلمان اللہ پرسمدان دونوں روایتوں کو یہ کچھ شاید ہی ہوئے کہ انہوں نے مخالفت امام سانو لوگ تانا تسا یزید محبت کرتے جی امام احمد نے فرمایا وہ پتر وہ کوئی اللہ کا ایمان رکھنے والا بندہ یزید محبت کر سکتا ہالی تو اللہ جزید آئی میرے کو ملتا کیا یزید نال دوستی محبت تملی کر سکتا وہ بندہ جڑا اللہ سے ایمان رکھتا فقل تو پلے والا تلان ہو میں ارد کی تھی تھی پھر لالت ہوتے کیوں نہیں کر دیا جب ایڈی وڈی تصا گل کر دیتی تو انہوں نے فرمایا تو کدو مینو ویسے کسی شاید لانت کر دیا یہ اس حدیث کے مطابق کیا حضور نے فرمایا مومن لا اللہ ولا ولا فحاشا صحیح حدیث سے جایا حضور نے فرمایا مومن بہت لانت کرنے والا نہیں ہوتا بہت ہی لانت کرنے والا نہیں ہوتا بہت تانے میڑے مارن والا نہیں ہوتا بہت ہی بے حیائی دیا گلیں کرنے والا نہیں ہوتا کی مطلب لان تان بے حیائی یہ مومن کی سمت نہیں مومن کا نہیں مطلب کی بغیر ضرورت شرح کو جتنے شرح کی اجازت دیا شرح کا حکم اتنے کرے گا ورنہ نہیں تین کام پیڑے نے سفت پیڑیاں نے آدت پیڑیاں نے مومن کا تین تو پچھا رکھا امام احمد نے اس لوگ کے عمل کیا ہوا پر میں پتر کدو ویچے میرے کہ میں گل آواز تو پتر میں کسی شہر کر اگوں فرمایا توجہ اگوں فرمایا جس مسئلے اللہ اپنی کتاب قرآن لانت کرے ان لانت کیوں نہ کی جائے امام احمد نے فرمایا بالکل Thank you. لانت لانت کرے کیوں نہ کی جائے فخر ہزور لال کتنے آئی ہے تھی جو فرما رہے ہیں کہ جن اللہ لانت کرے انہوں لانت کیوں نہ کی جائے اللہ لانت کرنی ہے قرآن جاؤ تو قرآن میں آپ یقین تو رام میں سے آئی قرآن امام احمد نے یہ آئے پڑھی امام نے وہ جواب یہ آیت پڑھی یہ بھارت آئے سو میں فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأسقطهم وأعمى أبصارهم مطلب يا فعل تم منہ پھیر جاؤ یعنی دین کو کیویں زمین کرو فساد رشتے داریاں کٹو یہ نقصان کو کرنا ہے ان جہاں کرے گا اللہ فرمانا ہے اللہ دلانا بادشاہ کا مدد آ بہن کا دکھا وہ آمار سوال ہم مکنہ کا دکھا یعنی زمین فساد کرنا رشتے داریاں کٹنا ہے کسائنیاں کرنا ہے اللہ تعالی نے انہوں نے کن ہاتھ تو سونا رہے کا لہٰذا امام احمد یاد آمام محمد توجہ ہے جتوں تک اس روایت کے اندر میں غور کیتا ہے اس دو حصے حصے ایک امام امام اور نے صحیح قرار دیتا ہے دوجا حصہ جڑا نا وہ شہید بنتا سنس وہ بھی اسی سنس اس روف کمزوری آ گئی یہ روایت نے رعایت دونوں لحاظ ثابت نہیں ہوتی روایت کی روایت کا کیوں نہیں انہیں سنایا امام دادی نے منتقل کرا دیتا ہے ضعیف کرا دیتا ہے دلائل کا مطلب یہ کہ ماں نے مطلب سے غور کرو نا تو ہی صحیح بنی ماں نے مطلب سے غور کرو تو صحیح بنی میں تھوڑے سامنے رکھنا تھی آپ بتا سکتا بیٹا پہلو پیار سے لگتا ہے کہ سانوں لوگ آتے ہیں کہ یزید محبت کرتے ہیں امام جواب دیتے ہیں وہ اللہ ایمان رکھنے والا بندہ وہ کا ٹرمن کر سکتا ہے پھر اگوں بیٹا ارد کرتا ہے کہ ابو جی پھر وہ کیوں نہیں کرتے اگوں بات فرما ہے میں کیون لانتا ہے تم میرے کدو ویسے کسی شہر کر دیا پھر یہ یہ فرمانا ہوں دوجا حصہ اس پہلا ایک مکد ہے پہلے حصے اصا ابھتے ہیں کہ امام صاحب تو روایت صحیح مانا بھی صحیح بنتا ہے اور اس امام لابی اپنے امام دیگر حملے بھی صحیح قرار دیں لیکن آ اگلا حصہ ہے نا اتنے آ کے لگتا ہے کوئی چراغ نہیں خریدنے یہ گل لڑائی ہے وہ کہڑی کہ اگوں جس میں کہتے ہیں کہ امام صاحب فرمان نے کہ اس بچے میں کیون لانت نہ کی جائے جہد اللہ نے قرآن کی لانت کی تھی اس بچے میں کیون لانت نہ کی جائے جہد اللہ نے قرآن چ لانت کی تھی پتر پوچھتا ہے یزید سے کتنے اللہ نے لانت کی تھی انہیں سورت کہڑی بڑی ہے سورت محمد آیت نمبر بائی سورت محمد آیت نمبر بائی جی نا وہ امام نے پڑھی آپ نے اگو فرمایا ہے وہ قتل والوں کو بڑا فساد ہو سکتا ہے اللہ فسادیاں دلان کر رہے ہیں قرآن قتل والوں کہڑا بڑا فساد ہو سکتا ہے ہوں توجہ ذرا یہ روایت کا یہ حصہ جو ہے نا یہ لگتا ہے امام صاحب نے صحیح فرمایا کہ یہ روایت ذاتی نہیں پیا یہ مانے مانا کا صحیح بن رہا کہ صحیح بن رہا بھائی امام کا کوئی بیٹے کا امام صاحب کا یہ فرمانا کہ اللہ نے کتاب جو لانگ کی وہ لانگ لگانا کیوں نہ کی جائے پہلوں تو امام صاحب فرما رہے ہیں جدو بیٹا کہہ رہا تھی لانت کیوں نہیں کاٹ رہے ہو امام جواب دینا ہے کہ تو کدو ویسے باپ کو لان کر دیا کسی شہر ایک گل دس لیے کہ یزید لالت امام صاحب نے کیونکہ آپ کی آدت نہیں سی اس طرح لان کر گل سمجھ آئی نہیں اگلی روایت یہ دس لیے مسجد لانت کیوں نہ کرے کیوں نہیں کرنی جس مسجد اللہ قرآن میں تو لانتی کہہ رہے ہیں لانت روز پا رہے ہیں ہوں سوال یہ اٹھنا ہے پہلا حصہ سے نفی کرتا ہے امام لانت نہیں سی کرتے دیا اگلا وہ تھوڑا رحمت دینا ہے کہ کرو لانت کیوں آگے خدا نے کی جنہوں خدا لانت کرے گا اور بچے کیوں نہ کریں اگلا حصہ دستا ہے امام لوگوں کو کہنا لانت کرو گا پچھلا کہتا ہے آپ نہیں کرتے وہ کبھی کیتی نہیں کسی شاید لا لگ گل سمجھ نہیں آئی جی۔ پھر اگلی گل یزید قرآن کتنے لا دیں لائیے یزید کے وہ آئے بڑی آیا کے دس دیا بھی فسادیاں کے لا دیا گل سمجھا جی اللہ والا گلان کرتا ہے فسادی ہوگی کتر ریاں کرنا اللہ دلانو فساد کرنا ضرور لمتی لیکن کوئی امام نے فرمایا قتل واٹر فساد کہڑا ہوں جب کتل مسل پہ امام صاحب دسنا چاہتے ہیں قرآن قاتل سے لالت کرتا ہے ہوں جی قاتل سے قرآن لالت کرتا ہے یہ کوئی شخص والی گل نہیں لیکن صرف یہ رکھنا یزید آستے عجیب گل ہے قدر خالی یزید تھوڑے کیتے ہیں پتا نہیں کن کن ظالم ہوئے دنیا میں گل پچھلے چوئے بھی سنائی سی شہر سب تک مکلی سب بھی جنہیں جدید کتاب لکھی یوسف بڑے قتل قتل قتل انہیں کیتے کیتے اللہ اکبر جن نا وہ حجاج بن یوسف کے کا دسواں حصہ نہیں دسواں حصہ نہیں بن سکتا سوا لاکھ بندہ ہزار بن یوسف نے ایویں بے گنا باز جہد اندر پتہ نہیں کس درجے کے صحابہ سن اور کس درجے کے تابعین اور امام اور اور اولیاء سن توجہ نہیں فرمائی لیکن اچھا پھر اس کو بعد پتہ نہیں لان دنیا کہڑے کہڑے مرحوم ظالم ہوئے ہیں ہوں بھی شیرا بن دار بھی بن گیا جی آیا کہ آپ سے لگے گی سارے سارے کران کر کے تھوڑوں گیڑو ہزار پہنچوں جدید تک جاؤ جس جس نے بھی کسی سال سے قتل کیتا ہے وہ نام لے کے تو شروع کر دو لانتا تو ساری دہائی یہ ہوئی نیکی کرو میرے خیال میں اس پاکستان والے ہی نہیں گر سکتے جتنے مرضی جا رہا دور بھی جا رہا ہے ایک چھوٹے ساتھ نہیں مکن لگے سمجھ نہیں آئی گا گلیں پالی ہے پارک میں بھی سب تھوڑا ہے سمجھنا اوکھا ہے نشے جیسی لانت سے لاؤنا ہے قتل والے بڑا گنا کیوں قاتل قتل کرتا ہے دیکھ بھی جان لینا ہے لیکن جب زیادہ نشے کی شروع بنا ہے تو پورے چھوٹے بھی جان لے لینا ہے نشے ایسا پہنا مرتا ہے کہ پورے خاندان کو مار سکتا ہے اپنی عزت کو اپنے دین کو اپنے ایمان کو ہر شہر ایمان نہ دس کیا بڑے بڑے مرکز نہیں نشے بیچے تو پھر مطلب یہ نکلے اور تصویر پڑھو ہر بندے کا نام کے کر بھیجی جاؤ معلوم ہوا ہے خود مانے کے لحاظ یہ صحیح گئی کہ یہ یقین کے اوپر نام لے لے کے لانتا پاؤ چاہتے ہماری بڑھ گئی ایمان جا پسند ہو رہی ہے ارے بھائی انصاف اچھی چیز ہوتا ہے رات تو بدنا نہیں چاہیے بلوڑی کرنا چاہیے رب واہ ہوا مولا انصاف کو پسند کرتا ہے غالباً کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک دے کے حجاج بن یوسف نے لاننا شروع کی دیا آپ نے فرمایا خیال کر جیڑا رب حجاج کو بدلے لگے گا نا حجاج تو بدلے لگے گا وہ حجاج کے واسطے ہی بدلے لگے گا آپ کا ہمارا رکھی آئے نہ ہوئے گے لینے کے دینے پڑ جائے لگیت جی روایت کا سہارا لیا جاتا ہے میں کہ اس روایت کو یزید کے کافر ہون کا سبوت ملتا ہے کیوں امام نے فرمایا کہ جرالہ یزید یونی پیار کتنے کر سکتا ہے توجہ اس کو یہ سمجھنا کہ امام احمد کافر کہنا چاہتے ہیں انہوں غلط ہے غلط ہے غلط ہے ہمارے عقیدے کی کتابوں میں موجود ہے عقیدہ تحاویہ عقیدہ تحاویہ امام محدث تحاوی رضی اللہ تعالیٰ ہو محمد بن جعفر بن سلامہ امام امام امام مذہب کے بخاری شریف شرم شرم عام علاقہ علاقہ مشکل احکام القرآن دنیا کائنات کے اندر مفید ترین کتاب موجود ہیں وہ امام نے عقیدہ جہاں لکھا ہے اہل سنت و سننا کا کہڑے امام کا کٹھا کیتا ہے عقیدہ امام اعظم ابو حنیفہ دا امام ابو یوسف دا امام محمد دا امام زفر دا امام حسن بن زیاد لکھنوئی دا سارے سنی امام دا جڑا اس وقت دے سن تابعین تبا تابعین نتبا تبا تابعین اس طرح دے لوگوں نے عقیدے انہیں جمع کر کے لکھا رسالہ عقیدہ بنایا ہے ان عقیدہ تحاویہ کہتے ہیں دنیا کائنات سے طرح بدل میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ پڑھایا جاتا ہے مدرسے جو بھی چھ بار سرا برابر ہوتی ہے شرح لکھیا گئی ہیں جی سرا میں سر کے والا برابر شرح لکھیا گئی ہیں اس عقیدے کے اندر لکھا ہے کی ہے کہ اہل سنت کا جواب دیے بھی نشانی ہے کہ نوکی گرسوالے ہیں عقیدہ سنیا کا کی عقیدہ ہے سنیا کی پہچان ہے سنی گندا گندے لوگ نہیں یہ گندے پیار کا یہ چنگے لوگ نے چنگے پیار کا سمجھ گئے لیکن گندے مسلمان گندے مجرم پاپی ساڈے ورگے انہوں نفرت رکھنی یہ سنیا کی پہچان ہے لیکن اس نفرت رکھن دا مطلب یہ نہیں کہ وہ اگلے کافر نے اگر یہ گل ہو تو پھر اصل سنی نہیں یہ مطلب ہے جہاں کوئی جلا کرے تو جلا کرتا تو شراب پیتا کہ ہزار گنا نے ضرور نے مسلمان کرتے ہیں سنی کرتے ہیں ہر طرح مسلمان کرتے ہیں کرنے والے روسا اگر کافر سمجھنے ہیں تو پھر اصل سنی نہیں سنی تو ہوتا ہو گئی ہے جہاں دین مسلمان سمجھے باہے اگلا پرلے درجے کا گنہگار ہو سڈے امام آدم ابو حنیفہ سرکار تو گل مشہور ہے آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ باپ قتل کرے وہ سر کا پیالہ بنا ہوئے پیالے شراب تھی اس پیالے اور پھر سکی اور بدکاری کرے جب تک یہ سارے کچھ کو حرام سمجھتا ہے لانت سمجھتا ہے نفس خواہش اور شامت دے رہا یہ کام کرتا ہے فرمایا گنہ گار ہے خاصے سے سالے میں بدکارے کمینے پلے لے جب تک سمجھتا ہے ہے حرام اصا کافر نہیں نہیں وہ خارجی نے خارجی خارجی جڑے مولا بالا گیلا جانگے چاہے سب مقابلے انہوں کا مزہ میں گنا کا گنا کیتا بھی ہو گئے گنا کیتا کافر ہو گئے کافر ہو گئے کافر ہو گئے نہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلیا حدیث نے صحابہ کا اس گل میں اتفاق دے نان کبر حدم میرا ہر چملا جنہ چر نبی پاک کے دین نو منگا والا روے اصا کافر نہیں کہنا مان دنیا کا برکار ہو حالانکہ شرائے کنگیے نفرت کے ساتھ تک رکھو کسے بندے نے فسک کیتا فضول کیتا برکاری کی ہے رن مسالا کا تلاقہ دے کے کوئی مسلمان کہیں گے بکا پانی مسئلے کر لو ورت ورت ورتا ختم کر دو آخر کے نہیں تین صحابی ایک جنگ ایک تبو کے پشا رہ گئے سن تین صحابی آخر نامدار نے سختی کی تھی قرآن بھی مومن نبی بھی بھی مومن صحابہ ممبن آیا لیکن سختی کا نا حکم بھی آیا ہے کیوں تاکہ موڑ سختی کرنی ہو گل ہے موڑ لیکن کافر سمجھنا ہو گل ہے کافر آخنا ہو گل ہے نبی شریعت کسی بدکار کلاکار کافر نہیں کرتی جنا کی شریعت کو سچا مانتا ہے آپ کافی سمجھتا ہے جنا چاپی ساٹے سنگی خال کی والے نے ساڈا کوئی تلک نہیں ہونا جی والا نہ پیچھوں کل گئی پچھوں ساڈا کوئی تلک نہیں ہونا کفر جگہ یقینی حتمی واضح ثابت ہوئے کہ کافر آ سکتے ہیں وہ کافر نہیں آخنا فاسق آخو ظالم آخو بدکار آخو کمینا آخو لیکن وہ بھی نام درد نہ کرو فلانا اس ویلے نام درد کر سکتے ہو جس نے لوہی لائی پھر ہوئے سرے آم تباہی پھیری پھر ہوئے ہزار ہوئے نا سریام فاسے کلانیاں بن گئے بدکار الانیاں ہوئے اس نے نام کا لے کے آ سکتے بلانا ہے جو لوگ چھپ کے گناہ کرتا ہے اسے دیکھا وہ زہر کرنا بھی جائز نہیں وہ زہر کرنا بھی جائز نہیں اگر کرے گا تو رب سونا سونا ہے تو میرے مومن کا پردہ اتنے پا گئی کیا مطلب تیرا میں پانا میں حدیث کو لاؤنا میں ایک کبھی موقع ملیا تو یہ بھی حدیث پیش کرا گا اور پورا موضوع لا دیا اللہ کو آخر ستار اور وجوب کیا پھر غفار الظلوم گناہ بخشن والا عیب چھپاو والا جیڑا بندہ ایب چھپ کے کرے رب وہ چھپانا فرض سمجھتا ہے جیڑا اپنے آپ نہ چھپاوے اپنی شرح نہیں بنا رب نال نال گیا نہیں بننا رب بولتا گھرمان بنے بہت سیاح بنے تباہ ہی ہوتا نہیں سمجھ آئی گا یہ سایل ہے ان میں کر رہا نہیں پوچھ سکتے ون کی عورت ہے ہم سنی نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں فونوں سے نفرت رکھتے ہیں یہ مطلب یہ نکلا امام احمد نے جی گل کی نا وہ اس عقیدے کے نظریے کی کہ یزید نو کون بندہ ہوئے گا مومن اللہ نو منن والا یزید نال پیار کرے گا کیوں کرے گا مومنا نو یہ حکم ہے جو پیار کر نیکا نالو برا ہے تو یہ پیار کا کی بک بنتا ہے بولو امام احمد نے اس نظر اس نے تعلق نہیں کی تھی کہ وہ کافر ہے ادھر ویخ اتنے آپ نے اگوں فرمایا قتل نالوں بڑا فساد کہڑا ہے یہ امام نے اگوں فرمایا ہے قتل نالوں کہڑا بڑا فساد ہے کی مطلب یزید قتل کیتا ہے اور حالانکہ قتل ہر بلا نالوں بڑا فساد خوش ہو رہے اگر امام احمد بن بڑے دین کافر سمجھتے تو آپ سیدھا کہیں تو کیا پھر کفر نال بھی بلا ہے کافر لانت نہ کریے تو ہو رکھنا کریے امام نام نہیں آ گیا فرمایا وہ قاتل ہے انہیں قتل کیتا ہے قتل اللہ تعالیٰ فسادی اور دلان کیا پہنتا ہے تو یہ مطلب ہے یہ فسادی اور لانتی ہو گیا امام احمد بن نمبر نے اس روایت کے مطابق اگر منیا بھی جائے گا یہ روایت امام کو صحیح ہے تو کام مطلب وہی جاری کرتا ہے کہ امام امام صاحب نے انہوں ظالم فاسق قاتل پہ آ ہے مگر کافر نہیں کرا دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ ہی نہیں امام احمد کی والا ساری پوریاں ہو گئی ہیں لیکن کسی روایت سے امام احمد کی کسی روایت سے کافر ہونا ثابت نہیں ہوتا اگر کوئی بندہ اسی روایت کو یہ راتی اور اگر کسی عالم نے کسی امام نے یہ فرمایا کہ امام احمد نے کافر کہا ہے کہا ہے کافر بہت بڑی گلتی گی امام احمد نے کافر آخیا نہیں ہاں امام احمد کی ایک گل ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ غور نہ کرے تو کفر سمجھ لے تو ہو لیا لیکن جی غور کرے گا کفر پھر بھی سمجھ نہیں آتا جی آل کر گیا کہ ظالم بدکار لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اگلا کافر ہے کیوں کہ ضروری نہیں کہ نفرت صرف کافر ہی اگر ہے نفرت ہوگی ہو گیا نا نفرت اپنی گلی نفرت نہیں ہوگی یہ نکلا اس گل کو اگر کوئی کافر ہوا جزید کا ثابت کرے کہ غلط ہے وہ اپنی سمجھ نکال لیا امام دی روایت سے کوئی گل نہیں نکل پائی ہر فن کے بندے ہوتے ہیں نے اثر فصل کا تیل نشان بھی تحریک مل ہر ایسے بندے کا حوالہ دین لگا کہ ابن تیمیہ کے خاص شگرد ابن قیم نے آخیا کہ مذہب حملی کا ایڈا ماہر بندہ کوئی بھی نہیں جنا یہ ہے انہوں نے کتاب الفرو محدث امام فقیر حنبلی ابن مفلد ابن مفلد مشہور بندہ ہے محدث ابن مفلح مقدسی ہر فلمونا نے کتاب ہے میرے خیال میں بارہ جلد ہے میرے کو دسویں جلد اے امام احمد کے مذہب کی اور نکی نکی گل جی کسی کو کرش بھی پہ نا تو اس بندے کی اکھان کے سامنے چنگا بڑا ویک لو کتاب الفروغ امام احمد بن حنبل دے مذہب دے سب تو وسیع نظر بندے سب تو وسیع مطالعے کرنے والے بندے دی کتاب کتاب الفروغ جلد دسویں سفا نمبر ایک سو نبے اور لطف کی گل یہ کہ پھر اس مذہب دے اور بڑے امام انہوں نے اس دے تصحیح الفرور لکھی ہے یعنی کی مطلب کہ اتنے جہیا گلا مسئلے کیتے ہیں تھلے پھر انہیں تصدیق کی کہڑا صحیح ہے کہڑا نہیں وہ مذہب حملی کا منیا تنیا بنتا ہے امام مرداوی امام مردیاوی کی تصویر موجود تصحیح نال موجود ہے تیسرے نمبر سے اسے اتنے کام ہوا جڑا وہ ہاشیا ابن کندوس ابن کندوس امام حملی ہوئے نے انہوں نے یہاں دونوں کے اتنے مڑ ہاشیا چڑھایا مڑ شرا لکھ کے جیڑی گل پیڑھی پکی سی وہ تصدیق کرتے گئے جیتے کوئی کمزوری ہے سی اتنے بول کے دستے گئے ونحوه خلاف ذلك وعليه ہمب سارے مذہب حملیاں کئی سارے حملی علماء ایسے ہیں من لگتا اشارہ ہے قاضی اشارے بال تاجیو سین والا تاج ہے سہ اپنا قاضی محمد بن حسین ہم لوگ سی دمدر فرما کی گلبڑ کرتے اسلام پر کئی سارے ہملی ایسے ہیں جہے ہزار بن یوسف نو اسلام تو کھڑے ہیں کافر قرار دے کیوں آخ دلیل دلیل دے انہیں مدینے والے ڈرایا ہے اللہ نے حرم کی تو رسول سے حرم کی بے حرمتی کی ہے لہذا کافر یہ حجاج بن یوسف نو کافر کہنے والے حملے جڑے ہیں انہوں کی گل لیا لیکن امام ابن مفرے کے تھلے سارے پھر نال تصدیق کرتے ہیں یہ کہیں ہیں جہے سارے علماء باہر یہ گل کرتے ہیں کہ حجاج کافر ہو گیا کیوں اگر مدینے والے ڈرایا تو مکے پہ حملہ کیا سو حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہے خیر وہ بھی اس موضوع میں آئے گا وہ بھی آئے گا کہ پانی جنا چیز چلنا ہے کیونکہ امام حسین کی شہادت تو بعد جڑے جڑے لوگ پھر اور نکلے اور نے جنگ کی جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سارا بیان کریں گے وہ پھر ہر ایک کی جب تاریخ بیان ہونی ہے پھر وہ ایک موضوع بن جائے جیڑے جیڑے لوگوں تو جیڑے واقعات کو کسے ہاتھ نہیں لایا وہ نازی سنا سکتا گل سمجھو جنا ہمری آلما نے ہزار بلجوس کا آخیا یہ امام فرماندے نے انہوں سے اعتراض ہوئے گا کہ جی کافر انہوں آخر اس وجہ کیوں نے مدینہ نے ڈرایا ہر دن بندی کی تھی تو پھر یزید وغیرہ نو بھی کافر آکو یزید وغیرہ نو بھی کافر آکو کیوں اگوں نے بھی تو کام کیتے اگوں ہوں لکھتے ہیں و نسو احمد خلاف ظالم تو امام احمد دیا روایت ساریا خلاف نے یزید کافر نہیں کہیں والے بچے ہوتے ہیں اتنے وڈے امام سارے تصدیق کر کے کہ جی نو کافر آخر پھر یزید نو بھی آخو تو یزید نو تو امام احمد تے آخیا نہیں تو پھر کسا کہہ سکتے جی ہوا جی امام احمد بن حمل کے ستویں اٹھویں صدی نویں صدی کے محدث سی امام نے سمجھا جائے نازی انہیں کیا یار میرے بھی لا بڑے بڑے انگوی نے چھیا پہلے پاریا تین سڑک کے کرنا ہونا آج تو بار کا مقابلہ نہیں کرنا انگل کے دکھا لگ فضیلت بن گئی ہے ہوں آپ جگوانی جی نہیں کوئی گل نہیں اس لیے پھر گل مشہور ہو گئی کہ تیر تکا لگ ہی جانا تیر تکا کوئی گل نہیں گلا امام لیا ساڈا تیر تکا کسی لگ ہی جانا کیا لگا تیر تکا نہ تیر تو ایسا نشانے ہوتے کہ اللہ نے فضل نہ ادھر ویس اس گل کو آپ ایک ہو گل سکھانا میں ایک محدث ہوئے بہت بڑے امام ہوئے ہیں صاحب مذہب ہوئے مطلب ہوئے محدث ابن جلیل زریب انہوں اور تاریخ تفصیل تبری مشہور ہے بہت بڑے مان ہوئے انہوں نے کئی نے لکھ دیتا دیا کیوں لکھیا امام ابن جلیل تبری تبری تفصیل کے پیرا کے متعلق پیروں کے توڑ کے متعلق گل یہ جی لکھی کہ انہیں سمجھا کہ یہ آپ نے بھی پیروں کا مسا ہوا تو پیروں کا مسا شیا کا مطلب بندہ لیا رہا اس میں یہ گل کھے کھے بندے لکھ دیتی ہے میں نام لوا تو حیران ہو جاؤ امام راضی جیسے فخر الدین راضی جیسے بندے ہیں گل تفصیل نیشا پوری اختصار ہے مختصر تفصیل ہے امام راضی دی تفسیر نو تھوڑا کر کے تے امام نیشا پوری تفسیر لکھی وہ نیشا پوری والے اسے بھی استعمال کی امام بہت ہی جاتی اور بھی کئی ایویں لے پہ میں پڑھاؤں سا رسولی شرازی حاجی محمد علی صاحب رحم اللہ محسم سن فوت ہو گئے انہیں ایک کتاب لکھی سی میزان اور کتب وہ اندر امام ابن جلیل تبری تو ہوئے سارے سہ سنیا اپنے یہ مطلب عبارت کا باندھا ہے میری سمجھ یہ آیا کہ امام یہ کہنا چاہتا ہے خالی مساج بھائی ہاتھ گیلا کر کے پیر گزرتے رہو نہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے امام ابن جلیل تبری یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ پورے پیر وہ مسا کا معنی کرتے ہیں کہ پورے ہاتھ بھی ملو بھی پھیرو اگر کسی نے ٹوٹی کے تھلے این چکی سارے سے پانی بگ گیا تو امام جلیل مجرو نہیں ہونا ضرور گل کی اچھا قدرتی اللہ تعالیٰ جب مدد کرنے آئے ہر بدایا من نہایا محد شب نے تسلیم کی تاریخ کی کتاب وہ میں کھولی محد شب نے جلیل تبری کے حالات سامنے آ گئے انہیں لکھا جنہ حالات نے ابن جلیل کے مطالعے کے آخیا ہے یہ شیعہ سی کیوں اگے پیروں نے مسئلہ قائم سی تے فرمایا انہیں غلط سمجھا امام ابن جلیل تبری کے کلام کا مطلب یہ ہے مسا بنا امراض یاد ہوتا ہے ایک خالی ہاتھ ہے گلا کر کے پھیر دینا ایک ملنا امام اپنے کثیر نے بجایا کا نیا لکھا کہ انہوں کا مطلب ملنا ہے وہ جی میں سمجھا سی ملنا میرے مرن تو پہلے پہلے میری امیزان پتر جیڑی نا یہ نظرے سازی کر یہ ویخ جیڑا جیڑا تین سنی لگ رہا اور باہر کٹے گا فرمایا کہ شیخ جامی کو شروع کر لیکن اگوں انہوں نے پترا ساز نہ دیتا ناچی کا چلنا اوکھا سی حاجی صاحب رحمہ اللہ مار دوسری شیر سے پورے دنوں میں زندگی ہوئی تھی اپنے تیر تکا چل چلیا میرا ہی میں امام بن رضی اللہ تعالیٰ جنا گلام پڑیا کوئی دستا میں یزید کمینے یزید بدکار ہے یزید ظالم ہے لیکن یزید کافر ہونا امام احمد کو ثابت نہیں نس احمد خلاف ہو الفرو کتاب الفرو امام احمد کے مذہب کے امام دی اور تصدیق شدہ کتاب پوری دنیا دی یہ پوری ہوئی ہے امام احمد دیا روایت ساریا خلاف نے کوئی ایسی عبارت نہیں روایت جی ریلو کافر آخے معلوم ہوا جہا یہ عام مشہور ہے کہ جی امام احمد جہے نے انہوں کو یہ ثابت ہے کہ وہ یزید نو کافر کہیں لکھن کوئی ثابت نہیں ہوئی تو شاہ جی کا نام کی لیا جائے امام مالک کا نام کی لیا جائے امام ابو علیفا کا کی لیا جائے وہ توقف کرتے ہیں فلان کرتے ہیں کوئی ثابت نہیں کسی امام سے ایسی آیا متاثرین کا اختلاف ہے تقسیم اقفار یزید کے مسئلے کے اندر اماموں کا کوئی اختلاف نہیں جو شریعت کے امام ہوئے ہیں یہ مطلب ہے حجاج کے بارے اختلاف ہے حملی آ تو کافر ہے مسلمان ہے یزید کے بارے میں کیونکہ یہاں امام کہہ گئے ہیں یزید مسلمان بکار ہے جب امام کہہ گئے ہیں آپ امام کو کیوں کر گئے توجہ نہیں کر پائے آگے ہاں یہ سمجھ کے نہیں آئی اور ایسے اور میں ایسے میں اگلی گل کر اس حوالے گل مشہور ہو گئی نکل گئی نکل گئی نکل گئی مشہور ہو گئی ہو گئی اگو تحقیق نہ کی اگلے نہ کی اگلے نہ کی نہ کی جڑ پی اس طرح دنیا بدل کی نہ امام ساڈیا نے کیا امام شامل احمد اللہ نے اپنے فتح شامی اور اپنے خاص رسالہ شرح وقود المفتی وقود شرح وقود رسم المفتی کے اندر لکھا ہے کہ دس کتاباں دو دس کتاباں دو پڑھ گئے تو تتوا نہیں دے سات لاتا کیوں فرمایا کئی بار آئے نہیں گئے ایک نے غلطی کی تھی ایک امام نے اور گیا اگلے اس سے پیچھے چل کے انہیں لکھا گیا اس کو اگلے نے پیچھے چل کے انہیں لکھ دیتا اس کو اگلے نے اسی طرح لکھ دیتا وہ غلطی طور پہ تو دس سال تک لگے گی فرمایا اس واسطے جنہ چیر فان کے صحیح عبور نہ ہوئے فرمایا مذہب صحیح سمجھتا نہ ہوئے اونا چیر وہ کسی دس کتابوں کا بھی حوالہ نہیں دے کے گل دے سکتا گل وہی ہوئے گی جی امام متفق ہو اور باقی ایسے واقعات میں ایسے ایسے ایسے واقعات میں یہ خود ایک موضوع بن جائے یہ خود ایک موضوع بن جائے گا اگر بیان ہو جی سبوت دن لگ پڑی ہے کہ باقی فلاں امام کو پہلی غلطی ہوئی ہے تو دوجے امام نے پیچھے ہے ہی استفا کر کے لگے آئے گا بعد جا کے کسی خبردار کیا کہ وہ فلانے کو غلطی ہو گئی سی اتنے اتنے مسئلہ کیوں نہیں ہے اگر یہ حوالے میں تو دو تر گھنٹے کا خود بول رہا ہے سمجھ نہیں آئی نہیں کافر کرار دا جن گل کا سبوت کوئی کی کیتیاں جی یزید کو جب امام پاک کا سر شریف پہنچیا گیا تو خوش ہو کے ان شیر پڑے کا جنہ کا مطلب ہے لے کا اشیا بھی بے بدر بدر دے میرے وڈیرے بدر دے وڈیرے یعنی پرلے پاسے والے ابو جہل والے بلادری والے کافر اج ہوں سوال لے کے میں کی کیا شیر دعوی جاتا ہے کہ یزید نے جب سر شریف پہنچیا امام پاک اس لیے خوش ہو کے انہیں یہ شیر پڑے نے جنہ کا مطلب یہ اگر یہ پڑے نے اگر یہ شیر یزید نے پڑے نے تو پھر وہ شکا ہو سمجھو ذرا کیونکہ اس گل میں کفر ہونے کہڑا شک ہو سکتا ہے سمجھ نہیں لگی جی لیکن ثبوت کوئی نہیں خود پہلے اس اختلاف ہے کہ امام صاحب کا سر شریف یزید کو گیا بھی ہے میں ہوں اگر اسے کے حوالے پیش کرا تو پھر موضوع ہو یزید کو امام شاید ابد اللہ بن زیاد کو گیا ابن زیاد کو سر شریف گیا یزید کو سر شریف کا جانا اس کے اتفاق نہیں بہت شدید اختلاف ہے اگلے جمعے وہ پھر تمہوں سارا سناواں گا روایت شریف کا پانی لے لے جانے سابت چھو پیا سو ٹو پیا نہیں اس طرح نہیںانے مقلد جو سو روپیہ سو سو روپیہ بڑے سے بڑا سائنس بھی لگ جائے گا ہم پھر بھی ثبوت لیں گے کیونکہ بات حاصل کی ہے بات روایت کی ہے جی۔ اسلام میں تھوڑا رہے گا اصولوں کے پابند ہو کے اندر شریعت کو ہمیشہ ماحول رکھتے ہیں سجے کبھی کوئی مکھی بہن بانٹ دکھو ہے یہ چل پڑی چل پڑی ہزار کتاب ہمیں دکھائے ہم سڑک مانگے مانگے مینو بتاؤ پھر مسئلے ہوتے ہیں مسئلے فرق ہوتے ہیں کہڑے مسئلے ہوتے ہیں جتنے ایک کتاب کو دیکھ لیے چلو چپ کر جائے گا ٹھیک ہے چلا دے وہ کہڑے ہوتے ہیں وہ مسئلے ہوتے ہیں صرف نصیحت قبر حشر ایسے مسئلے کرنے جہد مسلمانوں خوف ہو گئے نصیحت ہو نصیحت واسطے جھوٹ بول لینا بھی جائز سمجھا کیوں نصیحت لیا لیکن کسی مسلمان پر الزام لگانا یا کسی کو کافر کہنا یہ واسطے لوہے دن لکھ والوں مضبوط گلا چلا چاہیے نہیں ایک ہیں عقیدے عقیدے کے دو قسم ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے عقیدے قطعی یقینی اسلامی اتے یقینی دلائل چاہیے ایک عقیدے ہوتے ہیں زمین اتے گمان کے سن والے دلیل چاہیے وہ گزارا کھا جی ایک ہوتے نے سمجھو ایک ہوتے نے مسلمان مومنا دے الزام اور انہوں نے فاسد فاجے کافر کہنے کے مسئلے اتنے پھر اسلام اینی احتیاط کرتا ہے اینی احتیاط کرتا ہے دیکھو خود سمجھدار ہو گواہی کے اندر شاید اللہ نے ایکو طرح دے گواہ یا ایکو طرح کا تو ایکو طرح کا نہیں رکھا سارا کچھ ایسا فرق رکھا شروع کہ اگر ہوئے زنا کا مسئلہ گواہ چار چاہیے پانی تین پتا کو نہیں پانی پا کے پلیت تین پتا نہیں کرنا غسل کرنا تو کسی بندے خوش نہ کوئی بدکار بندہ وہ کہتا یار پانی پا گیا تیلی استعمال کر کے گلو کر سکنا عورت گواہی میرے پانی پا کے کر سکنا چوری دو ہو گئے ضلع چار چاہیے نے اتنے سو عورت بھی ہوے نہ پاوے جن مرضی ولی اللہ کی ہوے سو کی دوائی نہیں بنی جا سکتی کافر کہہ رہے جی کافر کہہ رہے جا مرضی اٹھ کے دوائی شروع کر دیں توجہ نہیں فرمائی بولو سورت کی گل کر لگا سام چار گواہ پانچ منٹ جی منٹاؤن گل کے توڑ گل کر رہا سر بعض اوقات ایک کتاب دو کتاب دس تک بھی جوڑ پہ لیکن انہوں فتوا نہیں چل سکتا سمجھ نہیں لگی فتوا بہت مشکل ہے شرح بیان کرنی بہت اور ارشاد راہ کافا ناچار اس طرح جانا میں چیت ہوئی بہ گیا جس نے اس مشکلات تو جی وہی کرتا سی کہ کاش میں اپنے پاس سر تون کے اللہ اللہ کرتا رہا میں ریڑھی لا کے اپنا گزارا کر لینا لیکن اس کام نہ پڑتا ایڈا مشکل کام ہے قسم خدا دی آپ پتر دھیان دھیان وہ اخبار کہہ ہے سرکار میں کیا کچھ نہیں تھی تھی نہ جایا جائے تھوڑے جانی پر میںرانا اس ممبر کو نوج بانج کے ٹکڑ چھپانے ٹکڑ چھپ کی پہ ایمان میں ہکا پکا ہاں کہ یہ جی میں پرانے کہنا ہوں سا کہ یہ چاہ پانی کا فٹا سمجھا رسول چاہ پانی کا فٹا سمجھا جنہوں ٹکر چاہیے ہوں آدھے تو کما رہی ہے وہ تو آئی خدا یہ ٹکر کمان کا نہیں بہت اور کام ہے یہ سن لیا میں کہنا ہوں سر میں خوشی خوشی بہن کی جگہ ہی ہاں۔ پڑھنے چاہتا ہے بڑے بڑے ایمان اتنے بہتے سن تو رنگ کے پیلے پی جاتے سن خون سکھ سن زبان سکھ منہ خشک ہو جاتے سن یار کتنے بہن لگے ہیں کہ کی بیانے مدد کر دے گی سرکار کو آئے تربیت باسورت جنا ہزار کہ وہ کافر سی فلاں فلاں کفر انہیں کیتے ہیں میں کسمیا کہہ رہا کوئی روایت نال کوئی نقل نال ثابت نہیں ہوتا پہلے تھڈو اس اختلاف ہے کہ سر شریف پہنچیا بھی نہیں تو جی پہنچیا تو روایت یہ آخنا کہ انہیں شیر اس موقع سے پڑے میں خوش ہوا یہ روایت ثابت کوئی نہیں محدے سب نے کسی ہر بجائے میں آج لکھنے پہ فرمایا جیل یزید نے یہ شیر پڑے لانتی کافر ہونے شک ہوئی فرمایا نہیں پڑے تو جی نے چوڑ کے سکتے ہیں یہ لان بھی ہونے کو شک نہیں نظر نیویاں ہاتھ نہ کٹے ہاتھ ہاتھ کدو کٹے گئے گئے وہی بل بے وسا دل بے وسا نظر کی وجہ ماریا گیا نظر کی وجہ ہاتھ کٹ بیٹھے اور سجنا ہوں اگلی گل سن لے سمجھ لے جی بیبیاں ہاتھ کٹ بیٹھیاں نے نظر دی وجہ نال سجنا لال ماں ساڈے نال بڑے ظلم کیتے نے او جنہاں نے